اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا